بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کے سامنے فخر لودی ایک بار پھر سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ساتھ اور آج ہمارا لیکچر نمبر ہے فورٹین لیکچر نمبر فورٹین کی بات ہم شروع کرنے سے پہلے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ پچھلی بار ہم نے کیا بات کی تھی so that we can you know continue our discussion from there so recap کے طور پہ ذرا پچھلے لیکچر کا ذرا ہم دیکھتے چلتے ہیں پچھلی بار ہم نے object oriented analysis and design کے حوالے سے کچھ بات کی تھی object oriented analysis and design کے حوالے سے جن چیزوں کا ہم نے ذکر کیا تھا ان میں تین چار بڑے امپورٹنٹ کانسیپٹس تھے میں ان کو ذرا دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا تاکہ وہ ذہن نشین آپ کے ہو جائیں اور پھر ہم اپنی بات کو آگے جاری رکھ سکیں سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی آبجیکٹس اور کلاسز کی کہ آبجیکٹ کیا ہوتی ہے اور کلاس کیا ہوتی ہے کلاس جو ہے وہ ایک ٹیمپلیٹ آپ سمجھ لیجئے اور آبجیکٹ اس کلاس کے اسپیسیفک انسٹینس ہوتے ہیں مثلا کلاس جو ہے اگر ہم کہیں کہ ایک ہارس از اے کلاس تو اگر کسی اسپیسیفک ہارس کا ہم ذکر کریں گے لیٹ سے کہ یہ ریس میں دوڑنے والا گھوڑا ہے جس کا نام بلیک کوئن ہے تو that would be a specific instance of that class and that would be the object that we would talk about so object اور کلاس میں فرق کیا ہے جو ٹیمپلیٹ اور اس کے اسپیسیفک انسٹنس میں ہے دوسرا امپورٹنٹ کانسیپٹ جس میں ہم نے بات کی تھی وہ تھی کہ آبجیکٹ کی انہیریٹنس اور دوسری ریلیشن شپس سو سب سے پہلے ہم انہیریٹنس کی بات کریں گے پھر اس کے بعد ایگریگیشن اور کمپوزیشن جو ہم اور تیسری ایسوسیشن ریلیشن شپ کی ہم بات کریں گے تو انہیریٹنس ریلیشن شپ کیا چیز ہے انہیریٹنس ریلیشن شپ وہ ریلیشن شپ ہے جس میں ایک آبجیکٹ یا ایک کلاس جو ہے وہ اپنی کسی پیرنٹ کلاس سے کچھ پراپرٹیز انہیریٹ کرتی ہے جس طریقے سے ہم نے کہا کہ اینیمل اگر ایک کلاس ہو تو اس کے اندر بہت سارے ڈفرینٹ ٹائپس آف اینیملس ہو سکتے ہیں جس میں گدا گھوڑا گائے بیل وہ سب شامل ہیں اور وہ اس کی ڈرائیوڈ کلاسز ہوں گی دوسرا جو ریلیشن شپ جس کی ہم نے بات کی تھی وہ تھی association and aggregation relationship association اور ایگریگیشن ریلیشن شپ کون سی ریلیشن شپ ہے ایسوسیشن وہ ریلیشن شپ ہے اب جب کچھ دو آبجیکٹس آپس میں کسی طریقے سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو اگر ان میں ریلیشن شپ اس طریقے سے ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے جس طرح پچھلی بار ہم نے بات کرتے ہوئے ہم نے مثال دی تھی کار اور ڈرائیور کی کہ کار ایک اپنی جگہ پہ ایک اینٹی ہے ایک آبجیکٹ ہے ڈرائیور ایک اپنی جگہ پہ ایک آبجیکٹ ہے تو یہ دونوں آبجیکٹس جو ہیں ویسے انڈیپینڈنٹ آبجیکٹس ہیں لیکن they need to interact in certain problem for example اگر ہم یہ انفارمیشن رکھنا چاہیں کہ ہمارے پاس کون کون سی ڈرائیور ہیں اور کون کون سی کاریں ہیں اور وہ کون سا ڈرائیور کون سی کار کو ڈرائیو کرتا ہے تو یہ ان میں آپس میں ایسوسیشن کی ریلیشن شپ ہوگی اور یہ انفارمیشن وہ اس ایسوسیشن کے طور پہ مینٹین کی جائے گی اور تیسری جو ریلیشن شپ تھی وہ تھی ایگریگیشن اینڈ کمپوزیشن کی ریلیشن شپ ایگریگیشن کی ریلیشن شپ کون سی ریلیشن شپ ہے یہ وہ ریلیشن شپ ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہول اینڈ پارٹ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے ہم نے ایک پنکھے کی مثال دی تھی کہ ایک پنکھا ہے اور اس کے جو پارٹس ہیں وہ اس کی باڈی اس کا روٹر اس کے پر ونگس اس کی باقی ساری چیزیں جو اس پنکھے میں شامل ہیں that would be part of that whole fan object اور پنکھے کا تصور اس پارٹس کے بغیر ممکن نہیں ہے گو کہ وہ پارٹس اپنی جگہ پہ آبجیکٹس ہو سکتے ہیں اور ہوں گے لیکن ایز اے ہول ہم جب اس اینٹی کو دیکھتے ہیں تو وہ اینٹی ایک فین کی اینٹی یا فین کے آبجیکٹ کے طور پہ سامنے آتی ہے اور جب ایک فین کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں اس کے سارے کمپونیٹ سارے پارٹس جو ہیں وہ شامل ہوں گے آبجیکٹ کے حوالے سے ہی بات کرتے ہوئے ہم نے بات کی تھی کہ ایک آبجیکٹ میں چار چیزوں کا ہونا نہایت ضروری ہے ایک آبجیکٹ کو اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں پتا ہونا ضروری ہے کہ آبجیکٹ کو پتا ہو کہ اس کی آئیڈینٹی کیا ہے اور ایکچولی یہ وہ پراپرٹی ہوتی ہے جس سے کسی ہم آبجیکٹ کو شناخت کر سکتے ہیں ایک یونیکلی کسی آبجیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا جو میکانزم ہے وہ اس کی آئیڈینٹی ہوگی دین این آبجیکٹ ہے اسٹیٹ وہ جو انفارمیشن جو مینٹین کر رہا ہے وہ انفارمیشن اس کی اسٹیٹ ہے then an object has behaviour کہ کسی بھی آبجیکٹ کے ساتھ کچھ بیہیویئر ایسوسیٹڈ ہوتا ہے وہ بیہیویئر کیا ہے کہ جب آپ اس آبجیکٹ کچھ کو کوئی میسج بھیجیں گے تو وہ جس طریقے سے ایکٹ یا ریئیکٹ کرے گا اس میسج کے رسپانس میں وہ اس کا بیہیویئر سمجھا جائے گا تو یہ ایک آبجیکٹ میں اس کی آئیڈینٹی اسٹیٹ اینڈ بہیویئر جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک وہ آبجیکٹ مکمل نہیں ہوگا اب اس ابتدائی گفتگو کے بعد آئیے چلتے ہیں آج کی بات شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آبجیکٹ ریلیشن شپس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا دوبارہ ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں یہ آبجیکٹ ریلیشن شپس جو ہیں یہ انتہائی اہم موضوع ہے اور یہ ایک object oriented analysis and design میں یہ ایک نہایت اہم رول پلے کرتا ہے اگر آپ آبجیکٹس کی ریلیشن شپس اچھے طریقے سے ماڈل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ نائنٹی پرسینٹ آپ کا کام ختم ہو جائے گا تو آبجیکٹ کی ریلیشن شپس جو ہیں یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھنا نہایت ضروری ہے تو اس سلسلے میں میں کافی سارا ٹائم اس پہ اسپینڈ کروں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس چیز کو ذرا توجہ سے ذہن نشین کر لیجئے ریلیشن شپس میں تین طرح کی ریلیشن شپس کی ہم نے بات کی تھی اور اسی کو ہم ذرا زیادہ ایلیبوریٹ یہاں پر کریں گے inheritance relationship association aggregation and composition once again ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بات کر چکا ہوں انہیریٹنس ان کے بارے میں کہ یہ چیزیں کیا کیا ہیں ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے جب ہم آبجیکٹس کی آپس میں ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں انہیریٹنس تو ایک ری یوزبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک چیز ہے کہ ایک آبجیکٹ ہے یا ایک کلاس ہے اس کی پراپرٹیز اس کی سب کلاسز میں انہیریٹ آپ نے کر لی تو یہ ایکچولی یہ انہیریٹنس جو ریلیشن شپ ہے یہ کنکریٹ آبجیکٹس کے درمیان میں ریلیشن شپ نہیں ہے بلکہ یہ آبجیکٹ کی کلاسز کے درمیان میں ریلیشن شپ ہے جبکہ جو ریلیشن شپس ایسوسیشن اور ایگریگیشن کی ریلیشن شپ ہے یہ ان کلاسز کے کنکریٹ انسٹنس کے درمیان میں ریلیشن شپ ہوگی فار ایگزامپل جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹوڈینٹ اور کلاس میں کوئی ایک ریلیشن شپ ہے تو ہم ماڈل کے طور پہ تو ہم ان کی دو کلاسز ہم ڈیفائن کریں گے ایک اسٹوڈینٹ کی کلاس ہوگی اور ایک جو وہ کورس لے رہا ہے اس کی کلاس ہوگی اور درمیان میں میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں دکھاؤں گا کس طریقے سے اس ریلیشن شپ کو ظاہر کس طرح کیا جاتا ہے تو وہ اسٹیبلش کریں گے لیکن اصل میں جب آگے چل کے یہ اسٹوڈینٹس کے انسٹنس اور اس کورس کے اسپیسیفک انسٹنس کے درمیان میں تعلق ہم پیدا کریں گے کہ یہ کورس اے ہے اس میں student one two three four یہ اس کورس میں رجسٹرڈ ہے سو تو یہ چیز ایک انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھ لینا کہ جو انہیریٹنس کی جو ریلیشن شپ ہے وہ کلاس کے ٹیمپلیٹس یا کلاسز کے درمیان میں ہے اور جو آپ کی ایگریگیشن اور ایسوسیشن کی جو ریلیشن شپس ہیں وہ کلاسز کے کنکریٹ انسٹنس یعنی کہ آبجیکٹس کے درمیان میں وہ ریلیشن شپس ہیں ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ اسی سٹیج پہ جس کے بارے میں میں بات کرنا چاہتا ہوں اسی ریلیشن شپس کے حوالے سے ہی وہ ہے cardinality of the relationship cardinality of the relationship کیا چیز ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کلاس کا ایک یہ اے کلاس اور یہ کلاس بی آپس میں کسی طریقے سے ریلیٹڈ ہیں لیٹ سے کہ ایسوسیشن ہے یا ایگریگیشن ہے ان کے درمیان میں تو جب ہم کہیں گے one to many relationship کا مطلب یہ ہے کہ کلاس اے کا ایک انسٹنس اس کے اگینسٹ کلاس بی کے ایک سے زیادہ انسٹنسز اس کے آبجیکٹس آر پاسبل ٹھیک ہے جی تو یہ بالکل اسی طرح کی ریلیشن شپ ہے جس طرح آپ ای آر ماڈل میں one to many many to many one to one اس طرح کی ریلیشن شپ کرتے ہیں تو یہ بیسکلی آپ کو یہ چیز بتا رہی ہے کہ ایک آبجیکٹ کے اگینسٹ دوسری کلاس کے کتنے آبجیکٹس کے انسٹنس وہاں پر پڑے ہوں گے اور اس چیز کو میں آگے چل کے زیادہ ڈیٹیل میں ایگزامپلس کے ذریعے واضح کروں گا اور میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ بات ذرا زیادہ کلیئر ہو جائے گی لیکن اس وقت میں صرف کارڈینلٹی کا ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں ریلیشن شپس کے بارے میں اس مختصر سے گفتگو کے بعد آئیے اب ذرا چل کے دیکھتے ہیں کلاسز اور آبجیکٹس کا اس پوری ایکٹیویٹی میں کیا رول کیا ہے یہ object oriented and design actually جو ہماری پوری ایکٹیویٹی ہے یہ اس چیز کی کوشش ہے کہ ہم یہ آئیڈینٹیفائی کریں یہ انالیس کے نتیجے کے طور پہ ہم یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہمارے سسٹم میں یا اس ڈومین میں یا جس چیز کو ہم ماڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں کون کون سے آبجیکٹس ہیں اور اس میں ان آبجیکٹس کا آپس میں تعلق کیا ہے جب ہم ان آبجیکٹس کو جب ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے جب ہم ان آبجیکٹس کو دیکھیں گے اور ان کا اور زیادہ ڈیٹیل میں انالیسس کریں گے تو ان آبجیکٹس سے ہی ہم کلاسز ڈیٹیکٹ کریں گے تو یہ ساری گفتگو جو ہے ہم آہستہ آہستہ ہم ڈیٹیل میں اور آپ کو یہ ایگزامپل کے ساتھ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا لیکن اس وقت یہ امپورٹنٹ جو چیز ہے جو سمجھنی وہ یہ ہے کہ آبجیکٹس آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اس انالیس کے نتیجے میں ان آبجیکٹس کو جب آپ انالائز کرتے ہیں تو ان آبجیکٹس کی کچھ گروپنگس نظر آتی ہیں جس سے آپ کی کلاسز بنتی ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کس طرح کے آبجیکٹ کا کس آبجیکٹ سے تعلق ہے تو وہ ان آبجیکٹس کی آپس میں ریلیشن شپس پیدا ہوتی ہیں وہ ریلیشن شپس کون کون سی ریلیشن شپس ہیں آبجیکٹ کی ریلیشن شپ یاد رکھیے ہم ایسوسیشن اور ایگریگیشن کی بات کرتے ہیں کلاس کی ریلیشن شپ اس میں کلاس لیول پہ ایسوسیشن اور ایگریگیشن شو ہوگی لیکن اصل میں وہ انہیریٹنس والی جو ریلیشن شپ ہے وہ that is the only relationship جو صرف کلاس سے جس کا تعلق ہے جس کا آبجیکٹ کے انسٹنس سے ایس سچ تعلق نہیں ہے جہاں تک ماڈل کا تعلق ہے تو جب ہم آبجیکٹ کی بات کریں گے جب ہم ماڈل کی بات کریں گے تو آبجیکٹس کی ریلیشن شپ جو ایگریگیشن اور ایسوسیشن تو اس پورے میں تین چیزیں آبجیکٹس کون سے ہیں ان آبجیکٹ سے کلاسز کیا بنتی ہیں اور ان آبجیکٹس کے آپس میں تعلق کیا ہے once we establish that ninety percent of job is done اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ آبجیکٹس آپس میں کس طریقے سے انٹریکٹ کر کے ہمارا اوور آل آبجیکٹو کس طریقے سے اچیو کریں گے یہ جو آبجیکٹس اور ان کی ریلیشن شپس کا جو ماڈل ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا اس ماڈل کو آبجیکٹ ماڈل کہتے ہیں یہ ایک اسٹیٹک ویو آپ کو پرزینٹ کرے گا اس میں آپ کیا دکھائیں گے کہ آپ کی مختلف کلاسز کون سی ہیں اور ان کلاسز کے درمیان میں ان کلاسز کے آبجیکٹس جو ہیں وہ آپس میں کس طریقے سے ریلیٹڈ ہیں یا ہو سکتے ہیں اور یہ ایک سسٹم کا اسٹیٹک ویو پریزنٹ کرے گا اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل میں چل کے ابھی تھوڑی دیر میں ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو یہ چیز کہلاتی ہے آبجیکٹ ماڈل اس چیز کو ذرا یاد رکھیے گا ایک اسٹیٹک ویو ایک اسٹیٹک فریم ورک وہ پورے سسٹم کا it just gives you a snapshot کہ یہ اس میں کیا کچھ ہے یہ اس کو آپ بالکل تقریباً اسی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے پاس ایک ڈیٹا بیس سسٹم ہے اور اس میں مختلف ٹیبلز ہیں اور وہ ٹیبلز میں اگر آپ نے ریلیشن شپس آپ نے ڈیفائن کی ہوئی ہیں آپ نظر آ رہی ہیں تو ہم یہ بالکل ظاہر نہیں کر رہے کہ یہ آپس میں یہ جب سسٹم کام کرے گا تو انفارمیشن کس طریقے سے کس طریقے سے فلو ہو رہی ہے کس طرف سے کدھر جا رہی ہے اس چیز کے بارے میں ہم کوئی ذکر نہیں کر رہے صرف ایک اسٹیٹک ویو ایک اسٹیٹک اس کی پکچر ہم دے رہے ہیں کہ یہ یہ ہمارے آبجیکٹس ہیں اور these are the relationships between these objects without actually talking about the dynamic behaviour of the system اس آبجیکٹ ماڈل کی بات جب ہم نے کی ہم نے کہا کہ اس آبجیکٹ ماڈل میں ہمیں آبجیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے پھر ان آبجیکٹ سے ہم کلاسز نکالنی ہیں اور پھر ہم نے اس میں ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنی ہے اور اس کو ہم نے ایک پکچر کے طور پہ ایک گراف کے طور پہ ہم نے اس کو پریزنٹ کرنا ہے سوال جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان آبجیکٹس کو ہم ایکسٹریکٹ کیسے کریں کیسے ہم سسٹم میں ڈھونڈیں کہ کون کون سے آبجیکٹس ہیں اور ان آبجیکٹس کا بہیویئر اور ان کی جو دوسری خصوصیات ہیں وہ کون کون سی ہیں تو آئیے سب سے پہلے اب یہ چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ ان آبجیکٹس کو ایکسٹیکٹ کرنے کے ہمارے پاس کیا طریقے ہیں اور کس طریقے سے ہم ایک سسٹم میں جو آبجیکٹس ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ آبجیکٹ ماڈل ہم بنا سکتے ہیں ہم اس سلسلے میں تین ڈفرینٹ اپروچز کا ذکر کریں گے ایک اپروچ جو سب سے پہلے گریڈی بوچ نے شروع کی تھی گڑی بوچ بائی دی وے ایک آبجیکٹ اورینٹیڈ کے حوالے سے بالخصوص اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے ویسے ہی ایک سب سے بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے تو جب بھی آبجیکٹ اورینٹیڈ سسٹمز کی ہم بات کریں گے تو تین چار نام جو فوری طور پہ ذہن میں آتے ہیں ان میں جیمز رمبا گڑی بوچ ایوار جیکبسن یہ تین چار بڑے نام ہیں پیٹر کوڈ تو ان سب نے یہ مل کے یہ چیزیں ڈیولپ کی ہیں ایوالو کی ہیں تو ان کا ذکر آئندہ باتوں میں بار بار آئے گا تو میں ذکر کر رہا تھا گریڈی بوچ کا گریڈی بوچ نے جو سب سے پہلے جو آبجیکٹ اورینٹیڈ اور آبجیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن کی جو ترکیب دی جو میتھڈ دیا اس کو بوچ میتھڈ کا نام دیا جاتا ہے اس بوچ میتھڈ میں آبجیکٹس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا تھا یہ بیسکلی ڈیٹا فلو ڈائگریس سے ڈیرائیو ہوتے تھے objects so you would first have your data flow diagram ہم نے ڈیٹا فلو ڈایگرامس کا کچھ ذکر کیا تھا بلکہ کچھ کیا کافی ڈیٹیل میں ذکر کیا تھا چند لیکچر پہلے تو انہی ڈیٹا فلو ڈایا میں جو آپ کی جو ڈیٹا جو ہے اس سے آپ کے آبجیکٹس ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں اور جو آپ کے ببلس جو ہیں اس سے ان آبجیکٹس پہ جو پروسیسز جو پروسیجرز ہیں وہ آپ کی ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں ہم اس ٹیکنیک کا تھوڑی سا آگے چل کے ڈیٹیل میں تھوڑی سی بات کریں گے لیکن بہت زیادہ نہیں ایک اور جو بہت مشہور ٹیکنیک ہے آبجیکٹ ایکسٹریکشن کے حوالے سے وہ ایبٹس کا ٹیکسچل انالیسز میتھڈ کہلاتا ہے یہ ایبٹ کی جو ٹیکنیک جو ہے یہ سب سے پرانی ٹیکنیکس میں سے ٹیکنیک ہے اور سب سے زیادہ عام طور پہ استعمال ہوتی ہے سب سے آسان بھی ہے ہم اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے تھوڑی دیر میں اس ٹیکنیک میں بیسیکلی کیا کیا جاتا ہے کہ آپ کا جو اسپیسیفکیشن ہے جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اسپیسیفکیشن کا آپ کے جو جو کچھ بھی آپ نے ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ آپ نے پروڈیوس کیے ہیں اس میں سے ناؤنز اینڈ وربس کو تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ناؤنس جو ہیں وہ آبجیکٹس اور کلاسز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور وربس جو ہیں وہ ان آبجیکٹس اور کلاسز کے بیہیویئر کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بات کروں گا اس کو کچھ اور لوگوں نے ایکسٹینڈ کیا ہے اس کی ہم ایگزامپل دیکھیں گے اور تیسری جو ہم ایک اور ایگزامپل ڈیٹیل میں دیکھیں گے وہ ہے پیٹر کوڈ کا جو آبجیکٹ ریلیشن شپ پیٹرنس کا سسٹم یہ کوٹ صاحب نے کیا کیا ہے کوٹ صاحب نے کچھ اپنے جو بھی ریسرچ کہہ لیں یا ایکسپیرئنس کے حوالے سے انہوں نے کچھ آبجیکٹس کی کلاسز سارٹ آف ڈیفائن کی ہیں کچھ کیٹیگریز ڈیفائن کی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ اس طرح کے آبجیکٹس اس طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے اور ان کا اس طرح کے آبجیکٹس کے ساتھ آپس میں تعلق ہوتا ہے اور اس سے سسٹم کو ڈیزائن کرنے میں اور سسٹم کا آبجیکٹ ماڈل کریٹ کرنے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے تو ہم اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے اب سب سے پہلے چل کے دیکھتے ہیں ہم یہ ایبٹ صاحب کے ٹیکسچل اسپیسیفکیشن انالیسس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل میں ایگزامپلس دیکھتے ہیں تو آئے چلتے ہیں اس سلائڈ کو دیکھتے ہیں یہ جس طرح ایبٹ صاحب کا میں نے بات کی تھی ان کے ناؤنس اور وربس کے اراؤنڈ یہ بات گھومتی ہے جو ناؤنس جو ہیں یہ آبجیکٹس اور ان کی کلاسز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے کام آتے ہیں اور وربس جو ہیں یہ اس کے جو بیہیویئر کو اسپیسیفائی کرنے کے کام آتے ہیں اسی اپروچ کو جو گراہم این گراہم نے آگے اور ان کے ساتھیوں نے آگے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے اور اس اپروچ کو ذرا یہ دیکھیے یہ آپ کے سامنے یہ ایک ٹیبل کی فارم میں میں آپ کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس ٹیبل میں تین کالمز ہیں پہلا کالم ہے پارٹ آف اسپیچ دوسرا کالم ہے ماڈل کمپونیٹ اور تیسرا اس کی ایگزامپل یہ پارٹ آف اسپیچ میں کچھ سات آٹھ مختلف قسم کی اسپیچ کے جو کمپونیٹس جو ہو سکتے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں اور ان سے جس طرح کا آبجیکٹ یا بیہیویئر یا جو بھی آبجیکٹ کے حوالے سے جو اینٹی جو چیز ہم اس میں سے نکالیں گے جو ایکسٹریکٹ کریں گے وہ بتائی گئی ہے کہ کون سا پارٹ آف اسپیچ کس طرح کی اینٹی کی طرف نشاندہی کرتا ہے اور اس کو ایک کچھ ایگزامپل سے واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے سو so, پہلا ہے پراپر ناؤن پراپر ناؤن کیا ہوتا ہے ایگزامپل جس طریقے سے مہدی حسن نام ہے یہ ایک خاص ایک کنکریٹ آبجیکٹ کی بات ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ کسی کلاس کا انسٹنس ہوگا اب یہ کس کلاس کا انسٹنس ہوگا یہ آگے چل کے ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ کس طرح کا آبجیکٹ ہے اور اس آبجیکٹ کا بیہیویئر کیا ہے اگر فار ایگزامپل مہدی حسن ایک صرف ایک نام ہے تو یہ ایک پرسن کی کلاس ہو سکتی ہے لیکن اگر مہدی حسن ہم ایک فنکار کی ہم بات کرتے ہیں ایک سنگر کی بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کلاس صرف ایک پرسن کی کلاس نہیں بلکہ وہ کلاس جو ہم سنگرز کی کلاس ہم کریٹ کریں گے یہ ان کا ایک انسٹنس ہو تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو انسٹنس جو ہے جو کنکریٹ آبجیکٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ آگے چل کے کس طرح کا بیہیویئر ہے یا کیا اس کی پراپرٹیز جو ہیں وہ ہم آگے اس میں اسٹور کرنا چاہ رہے ہیں تو لیکن بہرحال ایک پراپر ناؤن جو ہے ایک نام جو ہے وہ ایک کنکریٹ آبجیکٹ کی نشاندہی کرتا ہے امپراپر ناؤن جو سیکنڈ اس میں رو ہے اس ٹیبل میں امپراپر ناؤن یہ کلاس ٹائپ یا کسی رول کے بارے میں نشاندہی کرتی ہے فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے ٹیچر ہے اب یہ اسٹوڈنٹ یا ٹیچر یا سنگر فار ایگزامپل یہ جو ہیں یہ کنکریٹ آبجیکٹس نہیں ہیں یہ آبجیکٹ کلاسز ہوں گی اس کے آگے انسٹنس ہوں گے ایک اسٹوڈینٹس مختلف ہو سکتے ہیں students number one student number two اسی طریقے سے اور دوسری اس کی ہو سکتی ہیں یہ مختلف طرح کے وربس جو ہیں جب آپ کسی ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو جو ناؤنس نظر آئیں گے proper nouns and improper nouns ان کے ساتھ ساتھ ان سے ریلیٹڈ کو نظر آئیں گے تو وربس کی تین چار یہاں پر ایگزامپلس ہیں ایکچولی یہ جو گرہم صاحب نے جو یہ سسٹم ڈیولپ کیا ہے یہ ذرا زیادہ آگے تک اس کو لے گئے ہیں میں نے اس میں سے کچھ تھوڑی سی چیزیں نکال دی ہیں آسانی کے لیے کیونکہ پھر وہ چیزیں ذرا تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں تو یہاں پر یہ پورا ٹیبل نہیں ہے یہ چند چیزیں ہیں تو بہرحال یہ چار وربس جو ہیں چار وربس کی قسمیں جو ہیں ڈوئنگ وربس ڈوئنگ وربس کیا ہیں کہ یہ کسی آپریشن کی نشاندہی کرتے ہیں فار ایگزامپل ہم یہ بائے اے ورب یہ ایک آپریشن کی نشاندہی کر رہا ہے کہ he is buying for example تو اگر ہماری کوئی اس طریقے سے ہم جو اسپیسیفکیشن لکھتے ہیں تو وہ اس میں اگر اس طرح کا جملہ لکھا ہو کہ the shopkeeper sells this particular product تو اس میں دو تین ناؤن آپ کو نظر آئے ایک تو یہ ہے شاپ کیپر یہ ایک امپراپر ناؤن ہے تو یہ ایک کلاس کی طرف نشاندہی کر رہا ہوگا اگر جب ہم کسی اسپیسیفک پروڈکٹ کی بات کریں گے تو شاید وہ پراپر ناؤن ہو جائے یا فار ایگزامپل اگر جملہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ this shopkeeper sells Pepsi تو یہ پیپسی پراپر ناؤن ہو گیا تو یہ اس کسی کلاس کا انسٹنس ہو گیا اور یہ سیلز از اے ورب اور یہ جو ورب جو ہے یہ آپریشن کی نشاندہی کرتا ہے یہ سیلس کس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے سیلس ایسوسیٹڈ ایک طرف تو وہ شاپ کیپر کے ساتھ ہے کہ شاپ کیپر یہ چیز بیچ رہا ہے اور دوسری طرف جو چیز بک رہی ہے اس کے ساتھ بھی اس کی کچھ ایسوسیشن ہے اس کے ساتھ بھی اس کا کچھ تعلق ہے تو یہ تعلق ہم آگے جا کے اسٹیبلش کریں گے لیکن یہ اس طرح کے وربس جو ہیں یہ آپریشن کی نشاندہی کرتے ہیں دوسرا قسم کا ورب جو ہے being verb that is this is an instance of this particular object ٹھیک ہے جی فار ایگزامپل اگر ہم کہیں کہ دس از اے ہارس دس از اے بک تو یہ جو دس جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک بک کا کنکریٹ انسٹنس ہے تو بک کی بھی ہم ذکر کر رہے ہیں جو بک جو ہے وہ ایک کلاس ہو گئی اور جو دس جس چیز کے بارے میں اشارہ ہو رہا ہے اگر اس کا پہلے ذکر آیا ہے یا نہیں آیا ہے یا جس طرف بھی نشاندہی کی جا رہی ہے یہ اس کا انسٹنس بن جائے گا تو یہ بینگ ورب جو ہے یہ کلاسیفیکیشن کی طرف نشاندہی کرتی ہے یہ آپ کو ایک جنیرک چیز کی طرف اس کا اشارہ ہوتا ہے then we have this having verb having verb کیا چیز ہے یہ فین ہیز ونگس تو جب فین اور ونگ کا ذکر آیا اور جب ہم نے کہا کہ فین ہیز ونگس تو یہ اشارہ ہے کمپوزیشن یا ایگریگیشن کی طرف اچھا یہ میں بار بار یہ ایک چیز خاص طور پہ ذرا نوٹ کیجیے گا کہ میں اشارے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اشارہ ہے یہ صرف ایک نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ چیز غالب امکان ہے کہ یہ فلاں چیز ہوگی یا اس طرح کی چیز ہوگی لیکن دس از ناٹ اے رول یہ چیز ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہے عموماً یہ ایسا ہوگا لیکن this is not a rule you need to be careful اس کے بعد ہمارے دو ایڈجیکٹوس ہیں ایڈجیکٹوس جو ہیں ایک اگر صرف ایڈجیکٹو کو ہم لیں یہ کسی ایٹریبیوٹ ویلیو یا کسی کلاس کی طرف اشارہ کرے گا کہ فار ایگزامپل اگر ہم کہیں کہ دس بال از گرین تو یہ گرین جو ہے یہ ایڈجیکٹو جو ہم نے یوز کیا ہے یہ اس کا ایٹریبیوٹ ہو گیا یہ ایٹریبیوٹ کیا ہے یہ یہ بال کا ایک اس میں پراپرٹی ہے جس میں ہم اس کا کلر اسٹور کریں گے اور ان دس پرٹیکولر کیس یہ اس کا ایٹریبیوٹ بن جاتا ہے آگے چل کے میں یہ مثال کے ذریعے واضح کروں گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ گرین سے ہی کسی کلاس کی بھی ہم بات کر رہے ہوں کہ یہ گرین بال یا ریڈ بال یا یلو بال لیٹ سے کہ یہ اس طرح کی ہم بالز کی بات کرتے ہیں اگر آپ اسکواش سے واقف ہوں تو اسکواش میں یہ ریڈ ڈاٹ یلو ڈاٹ اس طرح کے بالز ہوتے ہیں جس کے ساتھ جس کے اوپر ڈاٹس لگے ہوتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ریڈ ڈاٹ جو ہے وہ بال شاید زیادہ تیزی سے موو کرتا ہے زیادہ سپیڈ ہوتی ہے اس میں جو یلو ڈاٹ ہوتا ہے وہ ذرا سلو ہوتا ہے جب یہ ڈاٹ جو ہم اس کا کلر کی ہم بات کر رہے ہیں جب اس کلر سے اس کی پراپرٹی کچھ چینج ہو گئی it is not simply the colour of the ball کے اور کوئی بہیویئر چینج نہیں ہو رہا اس کیس میں ہم بہیویئر چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ red dot is faster than the yellow dot تو یہ شاید کسی کلاس کی طرف نشاندہی ہے اس کی بات میں زیادہ ڈیٹیل میں آگے چل کے کروں گا دوسری جو ایڈجیکٹو کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ایڈجیکٹو فریز وہ ایڈجیکٹو فریز جو ہے یہ دو طرح کی کمپوننٹس کی طرف اشارہ کرتی ہے فار ایگزامپل اگر ہم یہ اس طرح سے بات کریں کہ دی کسٹمر ہیز چلڈرن تو ہم یہ ایڈجیکٹو فریز ہے جس میں ہم کسٹمر کا ذکر کر رہے ہیں اس کا کہہ رہے ہیں کہ کسٹمر وتھ چلڈرن تو یہ ایک ایسوسیشن ہے کسٹمر کی چلڈرن کے ساتھ اگر ہم ایڈجیکٹو فریز اس طریقے سے ہماری لکھی ہو the customer who bought the kite اب ہم ونس اگین یہ ایڈجیکٹو کے ذریعے اس کسٹمر کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کون سے کسٹمر کا ذکر ہو رہا ہے وہ والا کسٹمر جس نے وہ کائٹ خریدی تھی تو اس میں بوٹ کے ساتھ یہ باٹ دا کائٹ یہ ایک آپریشن کی طرف اشارہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کسٹمر کے ساتھ بیہیویئر میں بائے کا آپریشن شامل ہو جائے گا اور اس طریقے سے وہ اس کے بہیویئر میں ہم یہ چیز ایڈ کر دیں گے کسٹمر کے بہیویئر میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ چیزوں کو بائی کر سکتا ہے تو اس طریقے سے جب ان اسپیچ کے پارٹس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس میں سے آبجیکٹس ان کے بہیویئر اس کے ایسوسیشنس اس کے آپریشنس اس کے ایٹریبیوٹس ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں یہ ایبٹ کی جو شروع کی ہوئی اپروچ تھی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا اور گرام اور ان کے ساتھیوں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا جو ابھی میں نے آپ کو ٹیبل دکھایا تھا اس کی فارم میں یہ ایک سب سے پرانے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے اور it is still very useful اور یہ اس لیے یوزفل ہے کہ یہ بہت آسان طریقہ ہے یہ اس میں کوئی خاص قسم کی ٹریننگ شروع کرنے کے لیے اس میں ریکوائرڈ نہیں ہوتی اس وجہ سے بگنرس اس کو کافی جلدی سے اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور ایک اچھا آبجیکٹ ماڈل یا آبجیکٹس اور کلاسز کے بارے میں انفارمیشن کافی جلدی سے کافی تیزی سے اس سے ایکسٹریکٹ ہو جاتی ہے تو عموماً یہ طریقہ کار کافی کامیاب رہتا ہے اور اس سے کام ہو جاتا ہے اس طریقہ کار میں چند تھوڑے سے پرابلمس بھی ہیں جن کے بارے میں آپ کو اس کے بارے میں اویئر ہونا چاہیے اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو شاید آپ غلطیاں کم کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طریقہ ایک سارٹ آف انڈائریکٹ طریقہ ہے دس از یو نو آپ ایک ٹیکسٹ کو دیکھتے جا رہے ہیں اور اس میں سے جو آپ کو ناؤن اور جو ورب آپ کو مل رہا ہے اس کو ایکسٹریکٹ کیے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے میں نے تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے کہا کہ you know this shopkeeper sells Pepsi تو اب جو سیلس کا جو ورب جو ہے وہ کیا شاپ کیپر کے ساتھ ہے کہ یہ سیل کا تعلق جو ہے یہ پیپسی کے ساتھ ہے کیا یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کیا ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو شاپ کیپر ہے وہ یہ چیز بیچ رہا ہے یا اگر اسے انڈائریکٹ طریقے سے ہم دیکھیں کہ یہ پیپسی شاپ کیپر سے بک رہی ہے تو کیا یہ میتھڈ پیپسی کے ساتھ ہوگا یا کہ یہ میتھڈ شاپ کیپر کے ساتھ ہوگا اس چیز کے بارے میں ذرا دھیان رکھنے کی ضرورت ہوگی اور زیادہ بہتر زیادہ آپ کو زیادہ سوچ بچار کی ضرورت ہوگی اور اس کا انالیس کرنے کی ضرورت ہوگی دوسرا اس میں جو ایک سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ ناؤنس جو ہیں یہ بے شمار قسم کے آبجیکٹس اور بے شمار کلاسز آپ کو آپ کے سامنے لے کے آ سکتے ہیں and that can be a severe problem جب آپ کے پاس بے شمار جب آبجیکٹس uh, ہوں بے شمار کلاسز ہوں تو ان سب کو اکٹھا کرنا جو ہے وہ بذات خود ایک بڑا درد سر بن سکتا ہے اگر زیادہ کمپلیکس آپ کا سسٹم ہوگا تو جتنے آپ اگر ان میں ناؤنس لکھیں گے ان سب کو آپ کو اینالائز کرنا پڑے گا ان سب کو دیکھنا پڑے گا and that can be real nuisance it's not really a trivial thing تو اس چیز کے بارے میں ذرا تھوڑا سا دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ میتھڈ عام طور پہ کام اچھا کر جاتا ہے کام ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے اب آئیے چلتے ہیں اس میتھڈ سے ہی ریلیٹڈ ایک ہم ایگزامپل ذرا دیکھتے ہیں اور اس ایگزامپل ہم ایک اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں اور اس اسٹیٹمنٹ پہ ایک پیراگراف یا اس طرح کی کوئی چیز ہے اس پہ یہ میتھڈ اپلائی کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے کیسے آبجیکٹس اور اس کا بہیویئر ہم کیسے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں تو آئیں چلتے ہیں یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں اسٹیٹمنٹ کچھ اس طریقے سے ہے simple cash register has a display an electronic wire with a plug and a numeric keypad which has keys for subtotal tax and total this cash storage device has a total key which trigger the release on the drawer the numeric witness simply place a number on the display screen the subtotal display the current total the tax key computer tax and the total key add the subtotal to the tax اب ہمارا اس میں جو پرابلم جو ہے وہ کیا ہے identify all the classes in this problem statement and then ہم اس کو کچھ ہم ہیورسٹکس کچھ رولز اپلائی کریں گے کہ اس کو ہم ذرا بہتر اس میں سے کلاسز کو ایلیمنیٹ جو غیر ضروری ہیں اس کو ہم کیسے کریں اس چیز کے بارے میں ہم تھوڑی دیر بعد ہم بات کریں گے سو so, اس پرابلم کے دو حصے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ we need to identify all the classes in this problem اور پھر eliminate all the useless classes okay جی آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پرابلم میں کون کون سی کلاسز ہیں سب سے پہلے اگر آپ اس کو دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلے ہم ناؤنس استعمال کریں گے ٹو آئیڈینٹیفائی دا کلاسز تو اس میں ناؤنس کون کون سی ہیں اور یہ یہ جو پروسیس جو ہے یہ پروسیس ایک sort of an iterative process ہے تو اس سلسلے میں جو سب سے پہلے جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ کون کون سی ہیں if you just scan through this problem statement تو سب سے پہلے آپ کو رجسٹر نظر آئے گا So so register is a noun, we we just write that down. Then have a display. Then we have electronic wire. اس کے بعد ہمیں پلگ نظر آتا ہے تو ہم یہ ساری چیزیں ایک کاغذ پہ نوٹ پیڈ پہ ساتھ ساتھ لکھتے رہیں گے یہ سارے ناؤنس جو ہیں سامنے آ رہے ہیں ان کے بعد میں اور اس پہ انالیس ہم کریں گے تو ابھی تو ہم پہلے سٹیج میں ہم صرف ناؤنس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں تو یہ پلگ کے بعد ہمیں کی پیڈ نظر آیا کی پیڈ کے بعد ہمیں کیز نظر آئیں so that is again a noun then we have this cash storage device so device is a noun cash storage اس کا ایڈجیکٹو کی بات ہم بات بعد میں دیکھیں گے پھر ہمیں ایک یہ ٹوٹل کی نظر آئی اگر وہ ٹوٹل کی جو ایسی کی جو جس سے ہم ٹوٹل کر سکیں پھر ہمیں ناؤن جو نظر آتا ہے وہ ہمیں ڈرور نظر آتا ہے نومیرک بٹنس یہ اگلا ناؤن ہے ڈسپلے جو ہے یہ پہلے آ چکا ہے تو اس کو دوبارہ ہم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو بیسیکلی یہ ہمیں یہ اس پرابلم اسٹیٹمنٹ کو دیکھنے سے یہ کچھ ناؤنس ہمارے سامنے آ گئے اب ذرا ان ناؤنس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک بار پھر سے نظر دوڑائیں تو شاید بظاہر پہلی بار ہمیں جو ناؤن کے طور پہ نظر نہ آئی ہوں وہ دوبارہ آپ کو نظر آئیں گی اور اگر آپ اس کو غور اس پہ دیکھیں تو ایک آپ نے ٹیکس ہم نے یہاں پر مس کر دیا تو ٹیکس ایک ایسی چیز تھی جو ناؤن کے طور پہ ہم لکھ لیں گے دوبارہ پھر ہم جو ٹوٹل اٹ سیلف یہ ٹوٹل کیا چیز ہے yes this total again is a noun یہ ٹوٹل اینڈ سب ٹوٹل یہ جو ہیں ہم نے یہ چیزیں دوبارہ اس کے بیچ میں لکھ لیں تو یہ ایک بار آپ جب اس کو دہرائیں گے جب دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ آپ کبھی ناؤنس وغیرہ مس کر گئے ہوں تو دوبارہ دوسری اٹریشن میں وہ چیزیں نظر آ جائیں گی اور آپ اس کو ڈھونڈ لیں گے اس پرابلم کے ساتھ جو ہمارے سامنے جو ناؤنز آئے اب اس کی لسٹ کو ایک بار ذرا دیکھ لیتے ہیں register display wire plug keypad keys devices drawer button screen number total and tax یہ ہمارے پاس ناؤنس کی لسٹ ہے جو ہمیں ہمارے آبجیکٹس کی طرف لے کے جائیں گی اور ان کلاسز کی طرف لے کے جائیں گی لیکن ابھی یہ نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان میں سے کوئی آبجیکٹ ہے نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی کلاس ہے یہ انالیس ہمارا سیکنڈ فیز میں آئے گا ان نامس کے علاوہ کچھ اور جنرل نالج کی چیزیں ہوں گی جو ہمارے اس پرابلم سے جن کا تعلق ہے جو شاید ایکسپلسٹلی یہاں پر نہیں لکھی گئی اور یہ اس ٹیکسچل جو انالیس جو ہے اس میں ایک یہ پرابلم ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈومین کا اتنا نالج نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ خاص چیزیں مس کر جائیں جو otherwise they are well understood تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں فار ایگزامپل ہم نے یہاں پر کیش رجسٹر کا ذکر کیا تو لامحالہ بیچ میں پیسوں کی بات بھی ہوگی so money is another thing that we probably need to write down کہ یہ ایک ناؤن ہے پھر ہم نے کچھ کیز کی بات کی تو کیز کون کون سی کیز ہیں جب نمبر کی کی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ زیرو ٹو نائن یہ ڈیجٹس کی کی ہمارے پاس ہوں گے then we set subtotal key tax key total key یہ کچھ آلریڈی بات ہو چکی ہے کچھ اگر آپ جب ہم ٹوٹل کی کی کی بات کرتے ہیں تو maybe I mean there are other things that may be present there اس ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں خاص طور پہ اس میں ہم نے جو زیرو ٹو نائن جو کیز کی بات کی یا پیسوں کی منی کی جو بات کی یہ اس پرابلم ڈومین کا حصہ ہیں ایکسپلسٹلی ہو سکتا ہے وہ بیان نہ کی گئی ہوں اور اگر آپ کو پرابلم ڈومین آپ کو اچھی طریقے سے واضح نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ناؤنز آپ مس کر جائیں اور پھر آپ کے ماڈل میں کوئی کمی رہ جائے اب ذرا چلیے ان جو ناؤنز کا جو ہم نے جو ہم نے لسٹ آن کیے تھے ذرا تھوڑا سا آپ کو اس کو انالیس کر لیں اس کو انالائز کر لیں اور ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں ذرا تھوڑی سی ان ناؤنس کو دیکھ لیں کہ ہمارے پرابلم کے حساب سے کون سے ریلیونٹ ہیں کون سے ریلیونٹ ہیں کون سے کلاسز یا آبجیکٹ کے اس میں سامنے آئیں گے کون سے ایٹریبیوٹس ہیں کسی کو ہم نے دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا یہ پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ایک کیش رجسٹر کا ماڈل کرنا ہے سو so, اس کی ریلیونس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اس میں ناؤنس وہ والے جو ہمارے پرابلم کو آٹومیٹ کرنے کے لیے ضروری ہوں بہت سارے ناؤنس ایسے ہوں گے جو ہمارے ہم کمپیوٹر میں ان کو ماڈل نہیں کریں گے وہ آٹومیشن میں شامل نہیں ہوں گے تو ہم نے ان چیزوں کو المینیٹ کر دینا ہے انہیں ہم نے ختم کر دینا ہے اور جو باقی چیزیں رہ جائیں گی اس پہ ہم اپنا ماڈل بیس کریں گے تو آئیے چلتے ہیں اس لسٹ آف ناؤنس پہ ایک نظر دوڑاتے ہیں اور ان کو اینالائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون کون سے ہمارے مطلب کے ناؤنس ہیں جو اس سسٹم میں آئیں گے سو so, سب سے پہلے رجسٹر ہے آف کورس یہ پورا سسٹم ہی اس کیش رجسٹر کو ماڈل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تو this register has to be there display یہ ڈسپلے اس رجسٹر کا حصہ ہے جس میں چیزیں ڈسپلے ہوگی جو نمبرز وغیرہ یا جو کچھ بھی اماؤنٹ وغیرہ جو آئے گا so that one again has to be part of the system wire جو ہے اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ simple cash register has a display an electronic wire with a plug یہ electronic wire with a plug جو ہے یہ اس کیش رجسٹر کو پاور دینے کے لیے سارا جو بھی میکینزم ہوگا تو یہ ہمیں سسٹم میں آٹومیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو سسٹم میں لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے so these are uh nouns so ہم ان ناؤنس کو اپنی ویکیبلری میں سے نکال دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان ناؤنس کو آگے کلاسز یا آبجیکٹس کی صورت میں ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے then we have keypad of course we need keypad جو ہم نے آٹومیٹ کرنا ہے ہماری کیز ہیں اور پھر وہ کی جو ہے زیرو ٹو نائن اور وہ باقی سب ٹوٹل اور ٹوٹل وہ ساری کیز اس میں شامل ہوں گی پھر ہماری ڈیوائسز اب ڈیوائسز کا کیا مطلب ہے یہ ایک بار پھر سے اس کو دوبارہ غور کرتے ہیں اس جملے کو اس میں لکھا ہوا ہے this cash storage device has a total key which triggers the release on the drawer تو یہ cash storage device is in fact cash register یہ رجسٹر آلریڈی پہلے یہ چیز آ چکی ہے تو یہ دوبارہ اس کو لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ریڈنڈنٹ ہے یہ انفارمیشن از آلریڈی دیئر اسی طریقے سے ڈرور جو ہے وہ اس کو ہمیں بیچ میں ضرورت ہوگی جو بٹنز جو ہیں اب کیز اور بٹنز میں کیا فرق ہے کیز اور بٹنز اب ایک ہی بات کو دو مختلف طریقوں سے بیان کیا جا رہا ہے کیز اور buttons actually they are the same so یہ ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے اب میں نے شروع میں جب ذکر کیا تھا کہ اس میتھڈ میں ایک بہت بڑا خطرہ یہ رہتا ہے کہ if you are not careful آپ بہت زیادہ اننیسیسری کلاسز یا آبجیکٹس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں اور اننیسری کلاسز آپ بنا سکتے ہیں سو so, یہ ایک اس کی ایگزامپل ہے کہ اگر یہ جو if you are not very careful تو آپ وہ جو کیز جو ہیں کی پیڈ کے اوپر اس کے لیے آپ ایک الگ کلاس آپ ماڈل کر سکتے ہیں اور بٹنس کے لیے آپ الگ کلاس ماڈل کر سکتے ہیں اور پھر جب آپ اس کے بعد یہ دو آپ نے الگ الگ کلاسز اگر آپ نے بنا لیں تو کسی اسٹیج پہ یہ کنفیوژن کریٹ ہوگا کہ یہ کی کا کیا مطلب ہے اور بٹن کا کیا مطلب ہے ان کا بیہیویئر کس طریقے سے مختلف ہے گو کہ یہ چیز بعد میں پکڑی جا سکتی ہے لیکن ان شروع میں اگر احتیاط کر لیں تو آپ بعد میں دقت سے بچ سکتے ہیں اس کے بعد یہ اسکرین ہمیں نظر آ رہی ہے اب اسکرین کیا چیز ہے ونس اگین ڈسپلے اور اسکرین جو ہے یہ ایک ہی چیز ہے اس وجہ سے اسکرین کو ہمیں دوبارہ ایک کلاس کے طور پہ ٹریٹ کرنے یا آبجیکٹ کے طور پہ ٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے this is a redundant thing number this is an attribute total کیا چیز ہے یہ جو ٹوٹل جو ہے یہ this is not a class in itself یا this is not an object in itself this is an attribute اس آبجیکٹ کا اس کے یہ اس کا ٹوٹل اماؤنٹ کتنا ہے اس پہ ٹوٹل ٹیکس کتنا ہے سو جس طریقے سے یہ total is an attribute tax is also an attribute value is also an attribute تو یہ اس طریقے سے ہم نے یہ دیکھا کہ چند ہم نے جب ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں تو چند ایر ریلیونٹ کلاسز جس کو ہم نے الٹیمیٹلی سسٹم میں ماڈل نہیں کرنا مثلاً وائر پلگ ریلیز اور اس طرح کی چیزیں یہ ہم سسٹم سے ڈیلیٹ کر دیں گے کچھ کلاسز ریڈنڈنٹ تھیں جس طریقے سے ڈیوائس اور رجسٹر یا button keypad and display and screen تو ایک ہی چیز کو دو مختلف جگہ پہ دو مختلف نام سے اس کے بارے میں بات کی جا رہی تھی تو ان میں صرف ایک کو رکھیں گے اور کچھ ناؤنز ایسے تھے جو ہمارے ایٹریبیوٹ کے طور پہ سامنے آئے تو اس کی کلاسز نہیں بنیں گی سو so اس طریقے سے یہ ہمارے پاس باقی یہ تھوڑی سی کلاسز ہمارے پاس رہ جائیں گی تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس اپروچ سے یہ ایبٹس ٹیکسچل انالیسز جو اپروچ جو ہے اس سے کافی آسانی سے آبجیکٹس اور کلاسز اور ان کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں انفارمیشن ایکسٹریکٹ کی جا سکتی ہے اور اس کو پھر بعد میں ہم اینالائز کر کے ذرا اور بہتر ہم بنا سکتے ہیں دو تین امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کو جن کا خیال رکھنا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس اپروچ سے کیونکہ آپ ہر آبجیکٹ کو آپ لسٹ ڈاؤن کرتے جائیں گے تو وہ ان سارے آبجیکٹس میں سے آپ نے ایر ریلیونٹ آبجیکٹس نکالنے ہیں ریڈنڈنٹ آبجیکٹس نکالنے ہیں تو ایسی ساری انفارمیشن پھر آپ انالیس کے بعد سسٹم سے باہر نکال دیں گے جس کو آپ نے ایکچولی سسٹم میں ماڈل نہیں کرنا تو this can be a quite time consuming اور انٹلیکچل ایکٹیویٹی تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں خاص طور پہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے دوسرا اس ایبٹ کی اپروچ کے بارے میں جو امپورٹنٹ چیز جو آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس میں ڈومین نالج جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے بہت سارے ایسے آبجیکٹس جو ہوتے ہیں جو ایک سارٹ آف امپلسٹ ہوتے ہیں جس طرح اس کیس میں money was an implicit thing that we wanted to maintain اب باقی انالیسز میں ہم جب جائیں گے تو آگے چل کے شاید اس کا کوئی تعلق نکلے یا نہ نکلے وہ ایک دوسری چیز ہے لیکن اس پوری ڈومین سے جب ہم کیش رجسٹر کی بات کر رہے ہیں تو وہ money would be something that you would have to keep in mind تو اگر آپ کو اس ڈومین کے بارے میں اندازہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کچھ آپ ناؤنس آپ مس کر جائیں اور پھر الٹیمیٹلی آپ کا وہ ماڈل وہ پوری طریقے سے کمپلیٹ نہ ہو جب ہم اس طرح ناؤنس کا ہم ذکر کرتے ہیں تو جب ہم ان ناؤنس سے جب ہم کلاسز بنائیں گے تو یہ ایک اور زیادہ ایک انالیسس کا ایک حصہ ہے بہت امپورٹنٹ اور اس میں کافی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے ایک آبجیکٹ سے آپ نے اندازہ کرتے ہوئے کلاس بنانی ہے اب ذرا ذرا تھوڑا سا واپس چلے جائیں پچھلے لیکچر پہ جب ہم نے آبجیکٹ اور کلاس کا ذکر کیا تھا کلاس کیا چیز ہے کلاس ایک جنیرک ٹیمپلیٹ ہے اور آبجیکٹ اس چیز کا ایک اسپیسیفک انسٹنس ہے تو جب آپ کے پاس یہ سارے مختلف ناؤنس آئیں گے تو ان ناؤنس کو آپ نے دیکھتے ہوئے یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ اس کی کلاسز کون کون سی بن رہی ہیں اور یہ کلاسیفیکیشن کا جو پرابلم ہے یہ پرابلم ایک آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن میں ایک نہایت اہم پرابلم ہے اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کا پرابلم ہے کیا چیز کیا ہوتی ہے جس طریقے سے ابھی میں نے ذکر کیا اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے پاس مختلف آبجیکٹس جو ہیں آپ نے یہ ڈسائڈ کرنا ہے کہ یہ آبجیکٹس کس کلاس کا حصہ بنیں گے یا کس کلاس کے انسٹنسز ہوں گے تو ہاؤ ڈو یو ڈیٹرمن کہ یہ کون سا آبجیکٹ کس کلاس کا انسٹنس ہے یا یہ کس طرح سے کلاسز یہ بن رہی ہیں گرڈی بوچ نے ایک بڑا خوبصورت قسم کا سوال پوز کیا ہے اپنی کتاب میں وہ سوال کچھ اس طریقے سے ہے کہ you know what is common between a goldfish and a book ذرا اس چیز کے بارے میں سوچیے once again I repeat my question what is common between a goldfish and a book کیا ان کے درمیان میں کوئی کامنالٹی ہے کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ جو ہم کہیں کہ یہ یہ کامن ہے مے بی یو نو سوچنے کا مختلف انداز ہے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ دونوں کتاب بھی میں نے ایک ڈیکوریشن کے طور پہ اپنے پیچھے سجائی ہوئی ہے اور گولڈ فش بھی یہاں پر میرے یہ جار میں پڑی ہے تو یہ بھی ایک ڈیکوریشن کی قسم کی کوئی چیز ہو گئی اگر میں کتاب کو ایک ڈیکوریشن پیس کے طور پہ اگر میں سمجھوں تو یہ ایک اس میں کامنلٹی ہو سکتی ہے کوئی اور کامنلٹی کیا ہو سکتی ہے it all depend upon what kind of problem are you trying to solve for example اگر پرابلم آپ کا اس طریقے سے ہے کہ we are trying to sort of list down کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو گانا گا سکتی ہیں تو یقیناً ہم یہ ان دو چیزوں کو اس لسٹ سے باہر نکال دیں گے تو یہ this is common between these two کہ both of these cannot sing بڑے عجیب سی میں بات کچھ یہاں پر شاید کر رہا ہوں اس بات کی وضاحت جو ہے میں اور زیادہ اگزامپل سے اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ کلاسیفیکیشن جو ہے یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے انتہائی امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے اور اگر آپ اچھی کلاسیفیکیشن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اچھا آبجیکٹ ماڈل ڈیزائن کریں گے اور آپ کا سسٹم جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا زیادہ مینٹنیبل ہوگا اگر آپ کی کلاسیفیکیشن اتنی اچھی نہیں ہے تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ کلاسز ضرورت سے زیادہ آپ بنا لیں گے اور جتنی فالتو کلاسز ہوں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں ریوزبلٹی کا ایلیمنٹ اتنا کم ہو جائے گا اور مینٹننس اس سسٹم کی اتنی بڑھ جائے گی تو اس چیز کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں اس گفتگو کو اگلی بار بھی ہم جاری رکھیں گے کلاسیفکیشن کے حوالے سے آج میں اپنی بات اس جگہ پہ ختم کروں گا اور اس سے پہلے let's go back and look at what we you know did today تو آج کی سمری کچھ اس طریقے سے ہے آج ہم نے شروع کی اپنی بات ریلیشن uh, شپس کے حوالے سے کہ آبجیکٹس کی ریلیشن شپس کون کون سی ہوتی ہیں انہیریٹنس آبجیکٹ uh, کی ریلیشن شپ uh, جو ہیں وہ ایسوسیشن اور ایگریگیشن یہ آبجیکٹس کے درمیان ریلیشن شپ ہے جو انہیریٹنس ریلیشن شپ ہے یہ کلاسز کے درمیان میں ریلیشن شپ ہوتی ہے یہ اسپیسیفک انسٹنس کے درمیان میں ریلیشن شپ نہیں ہوتی اس کے بعد ہم نے بات کی کہ جو آپ کا آبجیکٹ ماڈل کیا چیز ہے آبجیکٹ ماڈل جو ہے وہ آپ کے جو آپ کے سسٹم میں جو آبجیکٹس اور جو کلاسز جو ہیں وہ اس کی ایک اسٹیٹک ڈایاگرام جو ہے وہ شو کر رہا ہے وہ شو کر رہا ہے کہ آپ کے سسٹم میں کلاسز کون کون سی ہیں اور ان کے درمیان میں ریلیشن شپس کون کون سی ہے اس کے کے درمیان میں کون کون سی ریلیشن شپ ہو سکتی ہے اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہم آبجیکٹس کو کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اس سلسلے میں ہم نے ایک اپروچ جو دیکھی وہ ایبرٹ کی بڑی پرانی اپروچ جو ٹیکسچل انالیس اپروچ جو کہلاتی ہے کہ آپ ٹیکسٹ میں سے ناؤنز اور وربس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں یہ ناؤنز اور وربس جو ہیں اور ایڈجیکٹو جو ہیں یہ آپ کے آبجیکٹ ماڈل کے ڈفرینٹ کمپوننٹس کو ظاہر کریں گے ایک اس میں آبجیکٹس کون کون سے ہیں وہ ایٹریبیوٹس کون کون سے ہیں آبجیکٹس کی آپس میں ریلیشن شپس کیا کیا ہیں وہ آبجیکٹس جو ہیں کون کون سے آپریشن پرفارم کر رہے ہیں اس کا بیہیویئر کس طریقے سے ہے تو یہ ہم نے اپروچ کو دیکھا ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اپروچ ایک سمپل اپروچ ہے لیکن اس اپروچ سے آپ اگر زیادہ کیئرفل نہیں ہیں تو بہت زیادہ آبجیکٹس آپ کریٹ کر سکتے ہیں جو بعد میں آپ کے ساتھ پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں اور تیسری چیز آخر میں چل کے ہم نے یہ دیکھا کہ کلاسیفیکیشن جو ہے وہ ایک نہایت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہم جب یہ سارے آبجیکٹس ہمارے پاس سامنے آ گئے یہ ان ناؤنس کی صورت میں ہم نے اکٹھے کر لیے یا کوئی اور طریقے سے ہم نے اکٹھے کر لیے اب جو ہماری ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان آبجیکٹس سے ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ کون سا آبجیکٹ کس کلاس سے بلانگ کر رہا ہے اور ہم نے کلاسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جب ہم ان کلاسز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو پھر اس کے بعد ریلیشن شپس کے ساتھ ہم اپنا آبجیکٹ ماڈل کمپلیٹ کر لیں گے تو ہم اپنی یہ کلاسیفیکیشن کا سلسلہ جو ہے اس کے بارے میں گفتگو اگلی بار جاری رکھیں گے اس کے ساتھ ہی میں آج آپ سے اجازت چاہوں گا اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ اور السلام علیکم